رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے